جناب بن زہرہ تابعی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لکا سمتو وعلا افطار افطرتو اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر کھول رہا ہوں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو اٹھاون